ہم خوب جان رہے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں اور کچھ تم ان پر جبر کرنے والے ناؤ تو کرن سے نصحت کرو اسے جو میری دھمکی سے ڈرے